السلام علیکم اس سیشن میں ہم بات کریں گے آئی کیو ٹیسٹ کی کچھ اور ورائٹیز کی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ایشوز جو کہ ذہانت کی پیمائش میں ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آئی کیو ٹیسٹ کے اسکورس کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ذہانت کی پیمائش ظاہر ہے کسی کی ذہانت کو ہی میجر کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور اس کے ریزلٹس جو عام طور پہ ہمارے پاس ٹیسٹوں کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آئی کیو اسکورس کی شکل میں یا انٹیلیجنس کوشن کی شکل میں دیکھا گیا ہے کہ مختلف ٹیسٹ اپنے اپنے اسٹینڈرڈ استعمال کرتے ہیں لیکن عام طور پر کچھ چیزیں یا کچھ اسٹینڈرڈ جو ہم آئی کیو کے حساب سے استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہیں مثلا ایوریج آئی کیو جو ہے وہ 100 ہے لیکن کتنا آئی کیو بلو ایوریج ہوگا اور کتنا ابو ایوریج اس کو دیکھنے کے لیے عام طور پہ استعمال ہونے والے پیمانے یہ ہیں an I Q of less than seventy is considered as borderline one hundred average above hundred and fifteen superior and above one forty gifted یہ کچھ براڈ سی کیٹیگریز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں ظاہر ہے کہ سو اور ایک سو پندرہ کے بیچ میں اور کیٹیگریز بھی آتی ہیں اور ایک پندرہ سے ایک سو پندرہ سے ایک سو چالیس کے درمیان میں بھی بہت سے اور آئی کیو لیولس آئیں گے اور اسی طرح سے ہنڈریڈ سے نیچے اگر ہم جا رہے ہیں تو ہنڈریڈ اور سیونٹی کے بیچ میں بھی اور لیولس پائے جاتے ہیں لیکن جو بنیادی کیٹیگریز جس کے اوپر ہم زیادہ کنسرن ہوتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ خوش ہوں وہ یہی ہیں retardation borderline average gift اور اسی سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ سپیریئر ذہانت کا مالک شخص ہے یا ایوریج یا بلو ایوریج بہت براڈ کیٹیگرائزیشن کرنی ہو تو ہم سمپلی بات کر سکتے ہیں above average intelligence average intelligence and below average above average میں ہم کتنے اوپر تک جاتے ہیں وہ تو شاید اتنا اہم نہیں ہے لیکن بلو ایوریج میں ہم کہاں تک جائیں گے وہ میٹر کرتا ہے کوئی بچہ بارڈر لائن ہے تو شاید وہ نارمل مین اسٹریم اسکول میں پڑھ سکتا ہے لیکن اگر اس کا آئی کیو سیونٹی سے کم ہے اور وہ ٹریڈیشن کے زمرے میں آتا ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی ایکسٹینسو ٹریننگ کی ضرورت ہے رادر دین ایجوکیشن اور اگر ایجوکیبل ہے تو اس کو پھر ایجوکیشن کو انڈیویجل پلانس کے تحت ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہوگی دوسری جانب اباو ایوریج میں اگر ہم دیکھیں تو کسی شخص کا آئی کیو اگر گفٹیڈ کی کیٹیگری میں آتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک الگ سے ایجوکیشنل پروگرام کی ضرورت ہو سکتی ہے بہرحال یہ صرف ایک آپ کی انفارمیشن کے لیے تھا کہ ہم آئی کیو کو انٹرپریٹ کیسے کریں گے ہم دیکھیں گے کہ اور کون سے ٹیسٹ ہیں جو آئی کیو کی یا ذہانت کی پیمائش کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں ایک کیٹیگری آف ٹیسٹ جو ہم بہت استعمال کرتے ہیں یا جس کے بارے میں بڑھتے ہیں وہ ہے کافمن کے ٹیسٹ یا کافمن کے اسکیلس کافمن کے اسکیلس کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کافمن اینڈ کافمین کا ذکر ملے گا یعنی کافمین ایک کے بجائے دو کافمنس آپ کو دکھائی دیں گے it was a hundred husband and wife pair Kaufman and Kaufman Alan and Nadeen Kaufman انہوں نے تین ٹیسٹ ہمیں دیے K A B C which is Kaufman assessment battery for children K B I T Kaufman brief intelligence test in 1990 K A I T Kaufman adolescent and adult intelligence scale given in 1993 یعنی 1983 سے 1993 کے درمیان انہوں نے ہمیں تین ٹیسٹ دیے ٹیسٹ جو کہ مختلف ایج گروپس کے حوالے سے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور اگر ہم لینتھ کے حساب سے بھی دیکھیں تو ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ایک بریف اور کوک ٹیسٹ بھی ہمیں انہوں نے دیا کافمن کے اسکیلز میں جو بنیادی فوکس ہے وہ انفارمیشن پروسیسنگ کے اوپر rather than traditional test items age related items they are focusing on the way information is processed آپ جانتے ہیں کہ انٹیلیجنس میں جہاں پہ اور بہت سی تھیریز ہیں وہاں پہ ایک اور اپروچ جس میں ہم انٹیلیجنس کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ ہے انفارمیشن پروسیسنگ یعنی باقی تمام چیزیں تو ٹھیک ہے کہ وہ انٹیلیجنس کا حصہ ہیں لیکن انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ میں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ انفارمیشن کو پروسیس کرنے میں سمجھنے میں جاننے میں اور اس کو امبائف کرنے میں کیا پروسیسز درکار ہیں اور کیا کوئی شخص ان کو استعمال کر رہا ہے یا نہیں اور کس حد تک وہ کتنی اچھی طرح سے استعمال کر رہا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ A B C which is Kaufman assessment battery for children جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ ایک بیٹری ہے اور بچوں کے لیے بیٹری سے مراد یہ ہوا کہ ایک سے زیادہ اس میں ٹیسٹ یا سب ٹیسٹ استعمال ہو رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ اس کو ایڈمنسٹر کیا جائے گا جو گلوبل ایریا اس میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ ہیں sequential processing simultaneous processing and mental processing composite sequential processing میں تین سب ٹیسٹ شامل ہیں hand movement number recall and word order جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق ہینڈ موومنٹ سے یا ریکال سے اور اس طرح کی ٹاسک کے ساتھ ہے دوسری طرح کا ایریا جو ہے simultaneous processing it include magic window face recognition gestalt closure triangles matrix analogies spatial memory and photo series یعنی پروسیسنگ میں uh, کچھ ذرا زیادہ سب ٹیسٹ شامل ہیں اور تیسرے لیول پہ یا تیسرے ایریا میں ہم دیکھتے ہیں مینٹل پروسیسنگ کمپوزٹ اس میں بنیادی طور پر پہلے دونوں جو گروپس uh, ہیں ان کو شامل کر کے ایک کمپوزٹ اسکور ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اچیومنٹ اور نان وربل ایریاز بھی شامل ہیں اچیومنٹ میں it includes faces and places arithmetic riddles reading decoding and understanding non verbal میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے نان وربل چیزیں شامل ہیں face recognition hand movements triangles matrix analogies spatial memory photo series ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فور ایریاز میں the battery is focusing on information processing rather than task اور سمپل ایج ریلیٹڈ پرفارمنس یہ ٹیسٹ جب بنایا گیا تو اس کو کرنے اسٹینڈرڈائز uh, کرنے کے لیے ایکزامپل جو استعمال کیا گیا اس میں دو ہزار امیرکن چلڈرن جو تھے they included the ages of the children range between two point five to twelve point five years یعنی ڈھائی سال سے لے کے ساڑھے بارہ سال کی عمر کے بچوں کو اس کے سیمپل میں شامل کیا گیا اور وہیں سے اس کے نامس حاصل کیے گئے کوشش کی گئی کہ یہ سیمپل جو ہے یہ ایک ریپرزینٹیو سیمپل ہو اس میں پاپولیشن کی کیریکٹرسٹکس شامل کی جائیں therefore age gender geographic region parental education community science educational placement and race these factors were considered تو کوشش یہ کی گئی کہ جو دو ہزار بچے شامل کیے جائیں وہ مختلف ایتھنک بیک گراؤنڈ سے بھی ہوں پیرنٹس کی ایجوکیشن کو بھی مد نظر رکھا جائے ہر طرح کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ والے پیرنٹس بھی ہوں اور تمام ریجنس کو بھی ریپرزینٹیشن دی جائے تو کوشش یہ تھی کہ دو ہزار کا جو سیمپل ہے یہ پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہو اس کے علاوہ اسکیل میں یہ پروویژن بھی ہے کہ اگر کوئی بچے جو ہیں وہ گفٹیڈ اور ٹیلنٹڈ ہیں یا مینٹلی ریٹارڈیڈ ہیں یا لرننگ ڈسیبلڈ ہیں تو they should also be given representation تو اس میں یہ پروویژن موجود ہے کہ جس پرپورشن میں پاپولیشن میں گفٹیڈ ٹیلنٹڈ لرننگ ڈسیبلڈ اور ریٹارڈیڈ بچے تھے اسی پروپورشن میں ان کو اسٹینڈرڈائزیشن میں بھی شامل کیا گیا جس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیسٹ نہ صرف نارمل ایوریج بچوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے بلکہ ایسے بچوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے جن کو ہم شاید اسپیشل بچوں کی کیٹیگری میں شامل کریں دوسرا ٹیسٹ جو ہمیں کافمن اینڈ کافمن سے ملا وہ ہے K B I T that is Kaufman brief intelligence test یہ ٹیسٹ چار سال سے لے کے نوے سال کی عمر تک کے لوگوں کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے آٹومیٹکلی ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل میں بھی کم از کم یہ ایج گروپس شامل ہوں گے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے it's a brief intelligence test it is use for assessment اگر ہم کم وقت میں جلدی اسسمنٹ کرنا چاہیں تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کی سلیکشن ہم ٹیسٹ کے پرپز کے حوالے سے کرتے ہیں تو اگر ہمارا پرپز ہے کوک اسسمنٹ تو ہم یہ یا اس طرح کے دوسرے ٹیسٹ استعمال کر سکتے ہیں it's a quick screening instrument خاص طور پہ جب آپ کے پاس کینڈیڈیٹس ہوں کسی جاب کے لیے یا ایڈمیشن کے لیے اور آپ نے ان میں سے اسکریننگ کرنی ہو تو آپ اس طرح کا ایک ٹول کوک انفارمیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں it is an individual test for assessment of intellectual functioning which involves individual administration it three scores K BIT کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو تین طرح کے اسکور آپ کے پاس آتے ہیں one the verbal score non verbal score and the composite score verbal score اور verbal subtest include and یعنی جو شخص زبان بھی عبور رکھتا ہوگا وہ اس حصے کو کر سکتا ہے اور آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پھر لینگویج بایسڈ ہو سکتا ہے اور کلچرلی بایسڈ بھی ہو سکتا ہے The non-verbal test contains 48 matrices and uh, this test uh, uses nearly 20% of the KAIT standardization sample. اس نے الگ سے کسی سیمپل کے اوپر اسٹینڈرڈائزیشن نہیں کی لیکن پریویس اسکیل کا جو سیمپل تھا اسی کا بیس فیصد کے قریب جو حصہ تھا اس کو اس ٹیسٹ کے لیے استعمال کیا گیا کیٹ اور K A I T that is Kaufman adolescent and adult intelligence scale گیارہ سال سے لے کے پچاسی سال کی عمر تک ایٹی فائیو پلس کے لیے یہ ٹیسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایڈلٹس کے لیے بنیادی طور پر اس کو بنایا گیا adolescence and adults this test uses the concept of crystallized and fluid intelligence آپ جانتے ہیں کہ ذہانت کا کچھ حصہ کرسٹلائز ہے کچھ فلوئڈ کچھ ایسا ہے جو اسکولنگ سے اور ٹیچنگ کے نتیجے میں ہم حاصل کرتے ہیں کچھ ایسا ہے جو کہ زندگی گزارنے کے ایکسپیرئنس اور دوسروں کے بہیویئر کی آبزرویشن سے ہم سیکھتے ہیں ان دونوں چیزوں کو اس ٹیسٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے it consist of crystallized scale and a fluid scale the former measures concept learn from schooling and acculturation the latter is about the ability to solve new problems ہر اسکیل میں تین سب ٹیسٹ استعمال کیے گئے ہیں جو کور بیٹری ہے یا مین بیٹری ہے اس میں یہ شامل ہے اس کے علاوہ اس میں ایک آپشن جو موجود ہے وہ ہے the possibility of using and expanded scale یا ایکسپینڈیڈ بیٹری جو کور بیٹری ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکسپینڈیڈ بیٹری بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ٹیسٹ ٹیکرز ہیں یا ہمارا کوئی ایک ٹیسٹ ٹیکر جو ہے اس کو کوئی نیورولوجیکل ڈیمیج ہے یا ڈیفیسٹ ہے تو اس کے لیے کچھ اضافی اسپیسیفک ٹیسٹ جو ہیں سب ٹیسٹ اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں اور بیٹری کو ایکسپینڈ کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے four specific subtest can be included for this purpose test impaired for them اندر provision is available cognitively impaired to the extent that that complete the whole battery یعنی اس میں یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ ایکسپینڈ فارم بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور ایک بریف مینٹل اسٹیٹس پارٹ جو ہے وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں جو ایک اور چیز جو بنیادی طور پہ اس میں ٹیسٹ کی جاتی ہے وہ ہے اورینٹیشن کسی بھی ٹیسٹ ٹیکر کی اور اٹینشن تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ٹیسٹوں میں جو جن تین ٹیسٹ یا اسکیلس کا ہم نے ذکر کیا مختلف پرپز کے تحت ان میں سے مختلف ٹیسٹ منتخب کیے جا سکتے ہیں اور استعمال کیے جا سکتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ٹیسٹ ڈیویلپر کے بنائے ہوئے ایک سے زیادہ ٹیسٹ ایک ہی ایج گروپ کے لیے ہو سکتے ہیں لیکن مختلف ٹیسٹ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کافمین میں ہمیں اڈلٹس کے لیے دو طرح کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ملتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے اور ہر ٹیسٹ میں جس سیمپل سے نارمز حاصل کیے گئے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہمارے پاس موجود ہے ایک اور طرح کے ٹیسٹ جو کہ ہم ذہانت کی آزمائش کے لیے کامنلی استعمال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈفرینشیل ابلیٹی اسکیلس یہ بھی ایک اسکیلس کا کمبائنڈ سلسلہ ہے جس میں ایک سے زیادہ اسکیل یا ایک سے زیادہ سب ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں and this is one of the commonly used test اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور آپ لٹریچر میں دیکھیں گے شاید ہم گننا شروع کریں تو ہمارے لیے گننا مشکل ہو جائے کیونکہ دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں نے بہت سے ٹیسٹ جو ہیں ذہانت کی میجرمنٹ کے لیے بنا رکھے ہیں اور پھر کچھ ٹیسٹ جو پہلے سے ہمارے پاس موجود تھے جیسے کہ بنے ہے یا ویکسلر ہے کافمن کے اسکیلز ہیں یا یہ ڈفرینشیل اسکیلز جو ان کو مختلف ممالک میں مختلف زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے اور اڈیپٹ بھی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیجنس ٹیسٹ بھی موجود ہیں تو ہم یہاں پہ صرف کچھ ایسے ٹیسٹوں کا ذکر کریں جو کہ دنیا بھر میں عام طور پر باقی ٹیسٹوں کے مقابلے میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں باقی ٹیسٹ ان کا ہم ذکر نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کم اہم ہے لیکن ہم اپنے ٹائم اسپین کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسے کی ٹیسٹوں کا ذکر کریں گے جو کہ زیادہ استعمال ہونے والے ہیں جن کی ویلڈیٹی ریلائبلٹی اسٹینڈرڈائزیشن کے بارے میں زیادہ اچھی اور امپیریکل ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے اور بہت سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ کامنلی شاید استعمال ہوتے ہوں دیکھیے ان کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ سالڈ انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے اسکیلس بنیادی طور پر they are revision of the already existing British ability scales D S یا اس سے پہلے جیسے کہ ہم نے کہا کہ ایک برٹش فارمر جو تھا ایلیٹ مرین پیئرسن 1979 میں ڈیولپ کیا گیا تھا یہ جو اسکیلس ہیں ڈی اے ایس کے ان کے تین بنیادی کمپوننٹس ہیں اور ان میں بیس سب ٹیسٹ شامل ہیں کور سب ٹیسٹ جو ہیں وہ یہ ہیں block building verbal comprehension picture similarities naming vocabulary early number concept copying pattern construction recall of designs word definitions, matrices, similarities sequential and quantitative reasoning اگر آپ دیکھیے یہ کافی سارے اسکیلز ہیں میں آپ کو ایک چیز دکھائی دے گی کہ تمام اسکیل مختلف طرح کے اسکلس کو میجر کر رہے ہیں تمام کے تمام نہ تو وربل ہے اور نہ نان وربل کچھ وربل ہیں کچھ نان وربل ہیں کچھ پرفارمنس ریلیٹڈ ہے کسی میں ڈرائنگ انوالوڈ ہے کسی میں سملیرٹیز دیکھی جا رہی ہیں کسی میں وکیبلری اور وربل ابلٹی کو جانچا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریکال کو دیکھا جا رہا ہے ڈیزائن اور میٹرسز بھی موجود ہیں یعنی اسپیشل ریزننگ کو بھی دیکھا جا رہا ہے کاپنگ کو بھی دیکھا جا رہا ہے میمری کو بھی دیکھا جا رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ابلیٹیز کو شامل کر کے یہ سب ٹیسٹ بنائے گئے یہ تو تھے core subtest then we have the diagnostic subtest جو کہ ڈائگنوسٹک پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور جو کہ تمیز کریں گے for the sake of diagnosis between the various subjects diagnostic subtest include matching letter like forms مثلاً ہم جانتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی ڈسبلٹیز ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے چیزوں کو میچ کرنا اور لیٹرز کو میچ کرنا پرابلمٹک ہو سکتا ہے تو اس طرح کے اسکیل جو ہیں ایسی ڈائگنوسز میں بھی مدد دیتے ہیں recall of digits recall of objects recognition of pictures speed of information processing یعنی information processing speed recall memory and these are used for the purpose of diagnosis ایک اور کیٹیگری جو اس میں شامل ہے سب ٹیسٹ کی that is about achievement achievement test includes basic number skills spelling and word reading یعنی وہ چیزیں جو کہ اسکولنگ کے نتیجے میں اور ایجوکیشن کے نتیجے میں حاصل کی جاتی ہیں اور دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ اسپیشل ریزننگ ہے جیسے ہم نے پہلی چیزوں کی بات کی سملیرٹیز کی ان کے لیے شاید اسکولنگ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے تو اس میں کچھ کور سب ٹیسٹ موجود ہیں کچھ ڈائگنوسٹک موجود ہے اور کچھ اچیومنٹ مختلف ایج لیولس کے لیے یہ موجود ہے the four core subtest are use with preschoolers preschoolers age two years and six months to three years and five months six core subtest are meant for preschoolers of age three and six months to five years and eleven months six subtests are for school level ages 6 years to 17 years and 11 months یعنی اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے یا ایڈولیسنس تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل جو ڈی اے ایس کے لیے استعمال کیا گیا وہ خاصا اچھا سیمپل تھا اس میں they use three thousand four hundred seventy five persons sample بڑا تھا اس میں دو سال اور چھ ماں کی عمر سے لے کے سترہ سال اور گیارہ مہینے کی عمر کے بچے جو تھے وہ شامل کیے گئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈھائی سال سے لے کے تقریباً اٹھارہ سال کی عمر تک کے لوگ اس میں شامل ہوئے تھے کیونکہ اور سترہ سال اور گیارہ ماہ کا مطلب یہی ہے کہ سترہ سال اور بارہ ماہ ہو جاتے تو وہ اٹھارہ برس کی عمر ہو جاتی ہے اور وہ ایڈلٹس کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتے تو ایڈلٹس کی کیٹیگری سے ایک ماہ کم تک کی عمر کے بچے جو تھے اس میں شامل ہوئے target population it was tried should be properly represented the sample included representative sample of target population of all non institutionalized English proficient individual in the U S کوشش کی گئی کہ سیمپل میں یوناڈ اسٹیٹ آف امیریکا کے انگریزی بولنے والے تمام نان انسٹیٹیوشنلائز لوگوں کو ریپرزینٹ کیا جائے نان انسٹیٹیوشنلائز سے مطلب ہے کہ ایسے لوگ جو کسی ہاسپٹل میں ہیں مینٹل النس کی وجہ سے کسی سیریس النس کی وجہ سے یا جیل میں بھی ہیں شاید ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ادروائز تقریباً تمام نارمل پاپولیشن کو ریپرزینٹ کیا گیا non institutionalized but English proficient یعنی ایسے لوگ جو انگریزی بول سکتے تھے اور ان کو انگریزی زبان پر عبور حاصل تھا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ٹیسٹ کا ایک میجر حصہ جو ہے وہ وربل ہے چنانچہ اگر اس کو ہم استعمال کریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ انگلش میں پروفیشنٹ نہیں ہے یا انگلش ان کی نیٹو یا مدر ٹنگ نہیں ہے ان کو اس میں پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے نارمز ہمارے پاس موجود نہیں تو اگر وہ لوگ بھی نان پروفیشنٹ ان انگلش بھی شامل ہوتے اور ان کے بھی نارمز ہمارے پاس موجود ہوتے تو شاید اس طرح کے لوگوں کو یہ ٹیسٹ دینے کے بعد ان کے اسکورس کو ہم بہتر طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتے تھے ادروائز اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں اور یہ نہ دیکھیں کہ کلچرل باعث اس میں ہے یا نہیں تو یہ اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل خاصا ریپرزینٹیو سیمپل تھا پہلی بات تو یہ کہ اس میں تمام پاپولیشن انگلش پروفیشنل پاپولیشن کو نمائندگی دی گئی plus there were other various very important characteristics that were taken into consideration for the stratification of the sample یہ factors subjects age gender race ethnic origin parental education and geographic region all of these were considered in the sampling ایک اسٹریٹیفائڈ سیمپل جس میں ان تمام کیریکٹرسٹکس کو پاپولیشن کے ڈیموگرافکس کو نمائندگی دی گئی جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹیسٹ جو ہے کوشش کی گئی کہ اس کے جو نارمس ہیں وہ پاپولیشن کے ایک اچھے ریپرزینٹیو سیمپل سے حاصل کیے جائیں اور اس پاپولیشن میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کے اسکورس کو نارمس کے حوالے سے بڑی آسانی کے ساتھ انٹرپریٹ کیا جا سکے وہی ایشو دوبارہ سے کلچرل باعث کا اس میں امکان موجود ہے کلچرل باعث کسی بھی آئی کیو ٹیسٹ کو جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کلچرل باعث اس میں موجود ہو سکتی ہے خاص طور پر جب ہم وربل ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ٹیسٹ ایسے بھی ہیں جو کہ بیسکلی وربل ٹیسٹ نہیں لیکن وکیبلری کا استعمال تو سمجھے گا ایون انسٹرکشن بھی جب دی جاتی ہے اور ٹیسٹ اگر ٹوٹلی نان وربل ہو اور پرفارمنس بیسڈ ہو اس وقت بھی آپ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ انسٹرکشن کس زبان میں دے رہے ہیں اگر ایک پنجابی بولنے والے یا پشتو بولنے والے بلوچی بولنے والے یا سندھی بولنے والے شخص کو یا ایون اردو بولنے والے شخص کو انگریزی میں انسٹرکشن دی جائیں گی تو ضروری نہیں کہ وہ ان انسٹرکشن کو اسی طرح سے سمجھے جس طرح سے ایک انگلش پروفیشن شخص سمجھے گا مختلف الفاظ کے معنی بعض اوقات لوگ مختلف طریقے سے لیتے ہیں اور خاص طور پہ اگر اس شخص نے انگریزی زبان سیکھ ہی نہیں رکھی تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے شاید اس طرح کے ٹیسٹ مناسب نہیں ہوں گے اس چیز کے اوپر ہمارے ہاں شاید اتنا زیادہ کرٹیسزم نہیں کیا گیا لیکن ایسے ممالک میں جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض ایسے بھی جو ڈیولپ ممالک سے بھی تعلق رکھ آ, تعلق رکھتے ہیں بہت سا کرٹیسم اس طرح کے ٹیسٹوں پر پایا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایسے ٹیسٹ بنائے گئے جو کہ بالکل ٹوٹلی نان وربل ٹیسٹ تھے پرفارمنس بیسڈ ٹیسٹ تھے یا جس میں سے اسپیشل ریزننگ اور اس طرح کی ریزننگ استعمال کی گئی جس میں الفاظ کی بجائے ڈائگرامس کو فگرس کو تصویروں کو اور میٹرسز کو استعمال کیا گیا مثال کے طور پر ریونس پروگرسو میٹریسز یہ اس طرح کے ٹیسٹ ہیں جس میں آپ کو ایک نامکمل تصویر دے دی جاتی ہے اور کچھ ایسے حصے دے دیے جاتے ہیں جو آپس میں مماثلت رکھتے ہیں اور آپ نے ان میں سے کوئی ایک ایسا حصہ چننا ہوتا ہے جو کہ نامکمل تصویر کو مکمل کر دے اس طرح کے ٹیسٹ میں وکیبلری کی یا زبان پر عبور کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ایسے بہت سے ٹیسٹ بنائے گئے جن کو ہم کلچر فری ٹیسٹ کہتے ہیں کلچر فیئر ٹیسٹ بھی کہتے ہیں لیکن کچھ ریسرچ ایسی بھی موجود ہے جہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلچر فری ٹیسٹ بھی دراصل کلچر فری نہیں ہوتے مثلاً یہ کہہ دینا آسان ہے کہ اگر آپ کسی طرح کا ایک میٹرکس استعمال کریں جس میں ایک تصویروں کا پیٹرن چل رہا ہے چھوٹی چھوٹی تصویروں کا پیٹرن ہے اور پھر ایک جگہ پہ جا کے وہ پیٹرن رک جاتا ہے because the next picture is missing and then you are provided with a set of pictures out of which you have to choose the right picture اور the right diagram that completes the first program اور دا فرسٹ پلان اور دا فرسٹ ڈیزائن اب اس طرح کا پرابلم کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ نے الفاظ یا زبان کو تو استعمال نہیں کرنا آپ نے کچھ لکھنا بھی نہیں ہے لیکن your familiarity with this type of problems add an advantage اگر آپ نے پہلے اس طرح کے پرابلمس کیے ہیں اگر آپ نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہلے کی ہوئی ہیں تو آپ اس کو بھی کر لیں گے لیکن ایک شخص جو اس طرح کے ڈیزائن سے اس طرح کے فگرس سے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی سے بالکل واقف نہیں ہے اور وہ خاک ذہین بھی ہوگا تو اس کے لیے اس طرح کا پرابلم کرنا بھی مشکل ہوگا مثلا آپ کسی افریقن ٹرائب سے کسی کو لیں اور اس کو پروگرسو میٹریس دے دیں یا کوئی اور اس طرح کا ٹیسٹ دے دیں یا اس کو کچھ فگرز دے کے بنائیں بتائیں کہ ایک تصویر کو کمپلیٹ کرے تو شاید وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ شاید وہ لائنس کے ساتھ اور سرکلس کے ساتھ اور ڈفرینٹ شیپس کے ساتھ فیملیئر ہے ہی نہیں so what we are trying to here is that even the culture free test میں not be culture free but we should try to develop culture free test اور we should try to develop indigenous test اب ہم جتنے ذہانت کے جتنے ٹیسٹوں کے بارے میں ہم نے بات کی مثلا آپ نے جانا کہ بینیز بینیز اسٹینفرڈ اسکیل یا ویکسلر اسکیل کتنے اچھے اسکیلس ہیں اور کیئرفلی ڈیولپ اسکیلس ہیں کافمن اسکیل بہت اچھے ہیں ڈی ایس کو بہت اچھی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن کلچرل فیکٹر uh, جو ہے یا کلچرل باعث اس میں آ سکتی ہے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یا تو انڈیجنس ٹیسٹ ہوں لوکلی ڈیولپ ٹیسٹ جو لوکل لوگوں پر اور لوکل اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل پر اسٹینڈرڈائز کیے جائیں یا ہم جو پہلے سے موجود ٹیسٹ ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کریں اپنی زبان میں اور ان کو اپنے کلچر کے مطابق اڈیپٹ کر کے اپنے اسٹینڈرڈس اپنے نارمس بنائے اور اپنے اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل استعمال کریں کیونکہ جن ٹیسٹوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں بہت سے آئٹمس ایسے ہیں جو کہ جس کلچر کے لیے امیرکن کلچر میں وہ بنائے گئے تھے ان کے جواب اس کلچر میں دینا اس کلچر میں رہنے والے کسی شخص کے لیے مشکل نہیں ہوگا لیکن وہی سوال اگر ہم اپنے کلچر میں لوگوں سے پوچھیں تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ ان کو وہ جواب آتے ہوں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کسی دوسرے ملک کے بچے سے یہ پوچھیں کہ پاکستان کے جھنڈے میں سفید رنگ کیوں ہوتا ہے یا یہ کہ پاکستان کے جھنڈے میں کتنے ستارے ہیں یا پاکستان کے جھنڈے میں چاند کا رخ کس جانب ہے دائیں جانب یا بائیں جانب تو شاید یہ توقع کرنا غلط ہوگا کہ دوسرے ملک میں دوسرے کانٹیننٹ میں رہنے والے بچے کو اس سوال کا جواب آتا ہوگا یا اگر آپ اس کو یہ پوچھ لیجئے کہ بال جبریل کس نے لکھی اگر جرمنی میں رہنے والا بچہ یا امریکہ میں رہنے والا بچہ یہ سوال سنے گا تو اس کو نہ تو بال جبریل کا مطلب پتا ہوگا نہ ہی وہ اقبال کے نام سے واقف ہوگا تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ جن ٹیسٹوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں کسی کلاسک انگلش یا گریک لٹریچر کی کتاب کا یا میتھالوجی کا ذکر کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نے لکھا یا کہاں ہوا یا فلاں دریا دنیا کے کس ملک میں ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے اگر آپ کسی باہر کے ملک کے بچے سے یہ پوچھیں کہ چناب کہاں پہ ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیسٹ جس کلچر میں بنائے جاتے ہیں بنیادی طور پر تو اسی کلچر کے لیے ہی بنتے ہیں population from where be used sample from where the standardization sample was chosen but they are used everywhere which needs care awareness. اور جو بات جہاں پہ ختم ہوگی وہ یہی کہ انڈیجنس ٹیسٹ جو ہیں وہ بہت ضروری ہے اور ہمیں وہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنے چاہیے انٹیلیجنس ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے اور انٹیلیجنس ٹیسٹ کا انتخاب کرتے ہوئے یا کرنے سے پہلے اور اس کے ایڈمنسٹریشن کرتے ہوئے یا ایڈمنسٹریشن سے پہلے کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات ہمیں ڈھونڈنا ہوں گے there are certain issues that need to be tackled and there are certain questions that need to be answered ہم کچھ ایسے سوالات اور کچھ ایسے ایشوز کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو یہ is the test a valid test یہ تو آپ کسی بھی ٹیسٹ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کیا یہ ٹیسٹ انٹیلیجنس کا ٹیسٹ ہی ہے یا یہ کوئی اور چیز میجر کر رہا ہے جب میں یہ ٹیسٹ کروں گی تو کیا یہ ٹیسٹ میری ذہانت میجر کر رہا ہوگا یا میری کلچرل فیملیٹی کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میری ذہانت کے بارے میں تو یہ کچھ نہیں بتائے گا لیکن میں بہت سے سوالوں کے جواب محض اس لیے نہیں دے سکوں گی کیونکہ وہ چیزیں ہی کسی اور کلچر سے تعلق رکھتی ہیں تو اگر میں اس ٹیسٹ میں بہت کم نمبر لیتی ہوں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ذہین نہیں یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اسی طرح کے کوئی اور آئٹم میرے کلچر کے بارے میں مجھ سے پوچھے ہوتے تو میرا اسکور بہت اچھا آ جاتا so we have to see the test and it is really measuring intelligence اور thing else two is it reliable test test کو ریلائبل ہونا چاہیے لوکلی اس بارے میں ہمیں ٹیسٹ کر کے دیکھنا چاہیے اور لوکل اسٹینڈرڈ اس حوالے سے ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے the third thing is is the test standardized is it standardized test do we have norms available and on what population and what sample was it standardized and is it relevant to me and my culture اگر اس کا اسٹینڈرڈائزیشن کا سیمپل مجھ سے سملر ہے میرے کلچر سے مماثلت رکھتا ہے میری بیک گراؤنڈ سے مماثلت رکھتا ہے تو میرے لیے اپروپریٹ ٹیسٹ ہے لیکن اگر وہ ایک ایسے سیمپل پہ کیا گیا تھا جس کی education ethnic origin age gender کچھ بھی مجھ سے نہیں ملتا اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے وہ ایک اپروپریٹ ٹیسٹ نہیں ہوگا the next question is is it being used people to those included in the standardized sample And is it being used with people different from those included in the standardization sample? If it is being used with people different from the original sample, then it is not the appropriate and not the right and not the desirable use. Are the differences drastic and serious? جس سیمپل پہ ہم اسے استعمال کر رہے ہیں یا جس ٹیسٹ ٹیکرز کے اوپر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں ان میں اور اوریجنل اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل میں کتنا فرق ہے کیا ان کا یہ فرق یا تفاوت یا ڈفرنس بہت ڈراسٹک بہت سیریس ہے کیا اس کے بہت سیریس نتائج ہو سکتے ہیں اگر تو یہ بہت سیریس ڈفرینس نہیں ہے تو ہم اس کو استعمال کر لیں گے لیکن اگر اس کے بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں ایج میں بہت فرق ہے جینڈر میں فرق ہے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں فرق ہے تو پھر شاید اس کو ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے have the being anticipated and weighted against the benefits ہو سکتا ہے کہ جو ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرنے والی اتارٹی ہے یا جو شخص یا سائیکولوجسٹ ٹیسٹ کو استعمال کر رہا ہے وہ اس بات سے واقف ہو کہ جن لوگوں میں اس کو استعمال کر رہا ہوں وہ اس سے بہت مختلف ہیں جو کہ اوریجنل اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل تھا لیکن اس نے اس بات کو اینٹیسپیٹ کر لیا ہے کہ یہ ڈفرینس کس حد تک میرے نتائج پہ اپنا اثر ڈالے گا اور اس نے یہ دیکھ لیا ہے کہ بے شک یہ تھوڑا سا فرق پایا جا رہا ہے لیکن اس ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کرنے سے ہمیں بہت فائدے حاصل ہوں گے so if the benefits and the positive uses are much more than and more than the problems involved then may be we will use the test دینے والا ٹیسٹ کو استعمال کرنے والا یہ جانتا ہے کہ یہ وہ سیمپل نہیں ہے جو کہ مجھے درکار تھا پھر بھی میں اس کو استعمال کروں گا کیونکہ اس ٹیسٹ سے مجھے بہت یوزفل نتائج حاصل ہونے والے ہیں can the cultural background of the test take affect the result کیا یہ تو نہیں کہ ٹیسٹ دینے والے کا کلچرل بیک گراؤنڈ یا اس کا کلچرل اوریجن یا ایتھنک اوریجن ریزلٹس کو متاثر کرے گا بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے اگر سیریس نتائج ہے سیریس اثرات ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹیسٹ کو استعمال نہ کریں لیکن اگر مائنر قسم کی آ, کچھ چیزیں آ جائیں گی کسی کے کلچر کی وجہ سے تو شاید ہم اس کو استعمال کرنا جاری رکھیں مثلاً ایک بالکل ہی مختلف چیز ہے ٹیسٹ کی کنٹینٹ کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں تو ایک ایسا بھی ایسی سچویشن بھی ہو سکتی کہ جس میں ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرنے والا مرد ہے اور ٹیسٹ ٹیکر خاتون تو ہو سکتا ہے وہ خاتون انڈیویجل ٹیسٹ میں یہ پسند ہی نہ کرے کہ ایک میل ایگزامینر ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کرے سملرلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میل ایگزامینر خود پسند نہ کرے کہ ٹیسٹ کو فیمل ایگزامنی کے ساتھ استعمال کرے تو اس طرح سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کی نیچر بھلے ہی ٹھیک ہو لیکن بعض اوقات کلچرل اوریجن جو ہے وہ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن پہ اور ٹیسٹ ٹیکنگ بہیویئر پر اپنے اثرات چھوڑ سکتا ہے can the test takers ethnic origin affect the test results and can the administration be problematic to the personal environmental physical اور ادر ریزنس کیا اس ٹیسٹ میں اور اس کے ایڈمنسٹریشن میں ایسا تو نہیں کہ انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے فزیکل کنڈیشنس کی وجہ سے دیگر حالات کی وجہ سے ٹیسٹ کے ریزلٹس جو ہیں وہ متاثر ہو جائے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیسٹ مثلا ایک بہت لمبا ہے ہے جس جگہ پہ ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کیا جا رہا ہے وہ ایک گرم جگہ ہے ٹیمپریچر کنٹرولڈ نہیں ہے ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ایک کمفرٹیبل ماحول میں خاموش جگہ پر پرسکون جگہ پر ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کیا جائے گا اور کسی قسم کی ڈسٹریکشن وہاں پہ موجود نہیں ہوگی کیونکہ ٹیسٹ کی نیچر ایسی ہے کہ اس میں کانسنٹریشن درکار ہے اٹینشن درکار ہے اور خاص طرح کی اورینٹیشن درکار ہے آپ اگر اس ٹیسٹ کو ایک ایسی جگہ پہ ایڈمنسٹر کر رہے ہیں جہاں پہ شور ہے لوگوں کی بہت زیادہ آمد و رفت ہے اور ٹیمپریچر کنٹرول نہیں ہے بہت زیادہ گرمی ہے تو کانسنٹریشن جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے تو کیا جو ٹیسٹ ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں کچھ اس طرح کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں کہ انوائرمنٹل فیکٹرز یا فزیکل فیکٹرز کو یا دیگر کنڈیشنز کو پرسنل کنڈیشنز کو کنٹرول کیا جائے اگر تو کچھ اس طرح کی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں تو ٹیسٹ کو کسی بھی طرح کسی بھی حالات میں آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر ٹیسٹ کی نیچر اس طرح کی ہے کہ اس کو صرف خاص مخصوص حالات میں مخصوص کنڈیشن کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے تو یہ بھی ایک ویریبل ہے جس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے then is it important to select the test administrator carefully بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شخص ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کر رہا ہے اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایک انٹروینگ ویریبل کا رول ادا کرتی ہے انسٹرکشن کس طرح سے ڈلیور کی جا رہی ہیں اگر ٹیسٹ آپ نے انڈیویجلی ایڈمنسٹر کرنا ہے مثال کے طور پہ آپ ویکسلر کا کوئی اسکیل استعمال کر رہے ہیں یا آپ اسٹینڈرڈ بنے استعمال کر رہے ہیں تو انڈیویجل اوور آل ایڈمنسٹریشن ہوگی اگر جو ایگزامینر ہے یا ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہے وہ بہت زیادہ ٹرین نہیں ہے اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈینٹس ٹیسٹ ایڈمنسٹر کر رہے ہوتے ہیں تو they should be supervised actually and they should not allow to go for actual administration until they have rehearsed it again and again under supervision تو ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرنے والا شخص جو ہے وہ انسٹرکشن کس طرح سے دے رہا ہے اور کیا وہ ایگزامنی کو اچھی طرح سے سمجھا پا رہا ہے کیا اس جو چیز اس نے کرنی ہے اس سے بہت فرق پڑے گا اس بات پر کہ ایگزامنی کی پرفارمنس کیا ہے کیونکہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ٹیسٹ انڈیویجول ایڈمنسٹریشن کے لیے بنائے گئے ہیں ان کی نیچر ڈیفینیٹلی ایسی ہے کہ اس کو انڈیویجلی پرسکون طریقے سے خاموشی سے ایک سا ایک جگہ پر الگ بیٹھ کے ایڈمنسٹر کیا جائے اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید وہ گروپ ایڈمنسٹریڈ ٹیسٹ ہوتے تو انڈیویجل ٹیسٹ میں جہاں پہ انسٹرکشن دینا بہت اہمیت رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گروپ انٹیلیجنس ٹیسٹ جن کی ہم بعد میں بات کریں گے اس میں بھی ایگزامینر کا رول بہت اہم ہے کیونکہ گروپ ایڈمنسٹریشن میں جو سبجیکٹس ہیں یا ایگزامینز ہیں وہ الگ سے آپ کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہوتے one to one relationship اس میں نہیں پائی جاتی اس میں ایک سائڈ پہ ایگزامینر ہے اور دوسری سائڈ پہ تمام تر ٹیسٹ ٹیکرس تو جو انسٹرکشن دی جائیں گی وہ اس طرح سے دی جانی چاہیے کہ ہر شخص جو وہاں پہ ٹیسٹ دے رہا ہے اس کو بہت کلیئر اور بہت واضح طریقے سے معلوم ہو کہ اس نے کس طرح سے پرفارم کرنا ہے کس طرح سے سوالوں کے جواب دینے ہیں اور کس طرح سے اپنے رسپانسز کو ریکارڈ کرنا ہے اگر انسٹرکشن پہ کسی قسم کی خامی رہ جائے گی تو بھی ٹیسٹ کے ریزلٹ جو ہے اس پہ بہت اثر پڑے گا یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کو ہمیں ٹیسٹ ڈیزائن کرتے ہوئے اور ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرتے ہوئے ذہن میں رکھنا چاہیے اچھے ٹیسٹ کا انتخاب کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں وہ نتائج حاصل ہو جائیں گے جن کے لیے ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اگر آپ اپنی سہولت کے لیے یا ایکسیسبلٹی کی وجہ سے کسی ایسے ٹیسٹ کا انتخاب کر لیتے ہیں جو کہ ایکچولی سچویشن کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے تو آپ کو شاید وہ نتائج حاصل نہ ہو پائے جن کی آپ کو ضرورت تھی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح کے ٹیسٹ ٹیکرس کے ساتھ کس طرح کے ماحول میں کس طرح کے بیک گراؤنڈ والے لوگوں کے ساتھ اور کس مقصد کے لیے ٹیسٹ کو استعمال کرنے جا رہے ہیں اور اسی کے حوالے سے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم یہ فیصلہ کریں ہم کون سا ٹیسٹ استعمال کریں گے گروپ ٹیسٹ استعمال کریں گے یا انڈیویجول استعمال کریں گے are are we we going going to to rely on single test test اور یوز بیٹری آف اگر سنگل ٹیسٹ استعمال کرنا ہے تو وہ کون سے ٹیسٹ ہوں گے جن میں سے ہم نے کوئی ٹیسٹ منتخب کرنا ہے اگر بیٹری استعمال کرنی ہے تو بیٹری میں کون کون سے ٹیسٹ شامل کیے جائیں گے اگر ہم اسکریننگ کے لیے ٹیسٹ استعمال کر رہے ہیں تو شاید ہم گروپ ایڈمنسٹریشن کر لیں لیکن اگر ہم ڈائگنوسس کے لیے ٹیسٹ استعمال کر رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم انڈیویجول ایڈمنسٹریشن والے ہی ٹیسٹ یا اسکیلس کو منتخب کریں اگر ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ لیں تو شاید ہم ایک اچھے ٹیسٹ کا انتخاب کریں اور ہم اچھی طریقے سے کسی شخص کی انٹلیکچولیبلٹی کو یا اس کے آئی کیو کو یا ذہانت کو ہم میجر کر سکیں جیسا کہ آپ نے دیکھا انٹیلیجنس ٹیسٹ میں کلچرل باعث آ سکتی ہے اور یہ چیز ہم دوسرے ٹیسٹوں میں جیسے کہ پرسنالٹی کے ٹیسٹ ہیں ان میں بھی دیکھتے ہیں ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے اور پھر یہ دیکھتے ہوئے کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کا بہت حد تک انحصار اسکولنگ پر ہے اور ایجوکیشن پہ اور دنیا میں تمام کے تمام تر لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اسکول نہیں گئے ہوئے اور پھر زبان کا مسئلہ تو بہت سے لوگوں کو پایا جاتا ہے تمام تر لوگ وہ زبان نہیں سمجھتے جس میں ہمارے ٹیسٹ بنائے گئے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جو ٹیسٹ بظاہر کلچر فری بھی کہلاتے ہیں اور ٹوٹلی نان وربل ہیں اور پرفارمنس بیسڈ ہیں ان میں بھی کلچرل فیکٹرز کا اپنا اثر شامل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے سائیکولوجسٹ اور آتھرس اس چیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف انٹیلیجنس ٹیسٹ پر انحصار نہیں کرنا چاہیے yes these tests a good idea of the I Q of a person but they should not be the only source for decision making اگر ہم نے کسی شخص کی ایجوکیشن کے بارے میں پروفیشن کے بارے میں ڈائگنوس کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف آئی کیو ٹیسٹ پر انحصار نہیں کرنا چاہیے ہمیں اور چیزیں بھی استعمال کرنی چاہیے اور ہم جانتے ہیں کہ کسی شخص کی ذہانت کا اندازہ لگانے کے لیے بہت سی صورتوں میں ٹیسٹ کے بجائے محض آبزرویشن سے بھی ہمیں بہت اچھے اندازے حاصل ہو جاتے ہیں so there are some alternate formulation that can be used instead of traditional I Q test بنیادی طور پر ہم تین طرح کی آلٹرنیٹ فارمولیشن استعمال کر سکتے ہیں گو کہ آپ اگر چاہیں تو آپ اس کے علاوہ خود سے بھی کوئی طریقہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ آئی کیو کا ٹیسٹ استعمال نہ کریں اور کسی اور طریقے سے آ, کسی فرد کی ذہانت کا اندازہ لگا لیں مثال کے طور پر آبزرویشن کے ذریعے آ, لیکن جو فارمولیشنز عام طور پہ جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں وہ تین طرح کی ہیں we can use moral intelligence we can use social intelligence and we can use emotional intelligence یعنی ہم آئی کیو یا انٹیلیجنس کے ٹریڈیشنل ٹیسٹ کی بجائے ایسے ٹیسٹ استعمال کر سکتے ہیں جو کسی شخص کی مورل انٹیلیجنس کو میجر کرتے ہیں یا سوشل انٹیلیجنس کو یا ایموشنل انٹیلیجنس کو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اب ماڈرن uh, لٹریچر میں اکثر جگہوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ذہانت ہی صرف یا آئی کیو ٹیسٹ ہی کوئی ایک انڈیکیٹر نہیں ہے کسی شخص کی ذہانت کا انسان کی ذہانت کا اندازہ اس کی مورل سینسبلٹی سے بھی ہوتا ہے اس کی سوشل سینسبلٹی سے بھی اور اس کی اموشنل سینسبلٹی سے بھی کوئی شخص اموشنس کو کتنی اچھی طرح سے استعمال کرتا ہے یہ اس کی اموشنل انٹیلیجنس ہے کسی شخص کی مورل سینس کیسی ہے یہ اس کی مورل انٹیلیجنس ہے اور کوئی شخص سوشلی اور سوشل لائف میں کتنی ذہانت دکھاتا ہے یہ اس کی سوشل انٹیلیجنس ہے جس کا مطلب ہوا کہ ہم ان تین چیزوں میں سے بھی کسی ایک کو یا تمام تر کو استعمال کر سکتے ہیں لوگوں کی ابلٹی کو انٹلیکچل ابلٹی کو کیپبلٹی کو جانچنے کے لیے سب سے پہلے moral intelligence Haas, given by the ability to differentiate between right and wrong. آپ اپنی عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کو دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتے اچھے اور برے میں فرق نہیں کر پاتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب مجھے دکھ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز صحیح ہے تو اس کو کیوں نہیں دکھ رہا اور اگر آپ اس تھیری میں بلیو کریں جو کہ مارل انٹیلیجنس کے بارے میں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کچھ لوگ شاید کیپیبل ہی نہیں ہوتے اس بات کے لیے کہ وہ اچھے اور برے میں رائٹ اور رانگ میں تمیز کر سکے اور کچھ لوگوں کے لیے یہ فیصلے بہت آسان ہوتے ہیں they take quick decisions about good and bad right and wrong appropriate and inappropriate desirable and not so desirable but some people are not bothered about it they don't think about it and they are very poor in taking decisions like that. So more comprehensively, it is the capacity of making right decisions that are not only beneficial for oneself but to others. ہم یہ جانتے ہیں کہ مورل سینسبلٹی اور مورل انٹیلیجنس جو ہے وہ صرف اپنی ذات تک اور اپنے اچھے برے حد کی حد تک محدود نہیں ہے انفیکٹ وہ تو اس کی کوئی حد ہے ہی نہیں putting the wrong deciding society at that is all about تو یہ ایک آلٹرنیٹ فارمولیشن ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹریڈیشنل آئی کیو ٹیسٹ کی بجائے uh, ایک اور انڈیکیٹر جو کسی شخص کی ذہانت یا کیپیبلٹی کو میجر کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور بہت سے آتھر اس کو پرپوز کرتے ہیں وہ ہے سوشل انٹیلیجنس آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جن جو غلط موقع کے اوپر غلط بات کہتے ہیں غم کے موقع پہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں خوشی کے موقع پہ کوئی دکھ دینے والی بات کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی بات کہیں گے جس پہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ کوئی شخص ایوریج ذہانت رکھنے والا بھی ہوگا تو وہ یہ ایسی بات اس طریقے سے نہیں کرے گا such people perhaps like social intelligence social intelligence is about social life social relations and living in essence of other people ability to understand and deal with people salesmen, politicians, teachers, clinicians, and religious leaders exhibit this type of intelligence. It is also the ability to understand and deal with own self by identifying one's thoughts, feelings, attitudes, and behaviors. It is manifested as SQ, yani social quotient, جیسے آپ آئی کیو میجر کرتے ہیں ویسے ہی آپ سوشل کوشن بھی میجر کر سکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پروفیشن ایسے ہیں جس میں اگر کسی شخص کا سوشل کوشن ہائی نہیں ہوگا تو وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا ایک ریلیجس اسکالر کوئی خطبہ دینے والا شخص ایک پروفیسر ایک کلینکل سائیکولوجسٹ سائیکو تھراپسٹ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اگر سوشل کوشچن میں بہت کم ہوں گے تو شاید یہ اپنے پروفیشن میں سکسیسفل نہیں ہو پائیں گے تو یہ ایک اور انڈیکیٹر ہے جو کہ کسی شخص کی کیپیبلٹی کو ذہانت کو میجر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کا اچھا استعمال یہ ہے کہ آپ آئی کیو ٹیسٹ دینے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی میجر کریں اور تیسری چیز جو ہم استعمال کر سکتے ہیں دیٹ از اموشنل انٹیلیجنس اور emotional quotient of a person which is about self awareness managing emotions empathy and handling relationships اگر کسی شخص کا ای کیو ہائی ہے اور اس کا آئی کیو بھی ہائی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ ایک ذہین شخص ہے اور آئیڈیلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا ای e کیو بھی ہائی ہونا چاہیے ایس کیو بھی ہائی ہونا چاہیے اور مورل اسٹینڈرڈس پہ بھی ان کو ہائی ہونا چاہیے اور رائٹ اینڈ رانگ ڈیسیزنس کے بارے میں وہ کوک ڈیسیزنس کر سکتے ہو اس تمام تر گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک واحد چیز نہیں ہے جو کسی شخص کی کیپیبلٹیز کی پیمائش کرنے کے لیے کافی ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آلٹرنیٹ فارمولیشن بھی استعمال کریں ہم لوگوں کی ذہانت کے ساتھ ساتھ ان کا ایموشنل کوشن بھی میجر کریں سوشل کوشن کو بھی مد نظر رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی مارل سینسبلٹی کو اور مارل کوشنٹ یا مارل انٹیلیجنس کو بھی مد نظر رکھے اگر یہ تمام چیزیں ہمیں ایک گلوبل انفارمیشن دیتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ آئی کیو میں بھی زیادہ ہے ایس کیو میں بھی ایم کیو میں بھی اور ای e کیو میں بھی تو وہ ڈیفینیٹلی ایک ذہین شخص ہوگا ان آئسولیشن محض انٹیلیجنس ٹیسٹ کے ریزلٹس شاید ہمیں نہ بتا سکے کہ کوئی شخص واقعی اس ٹیسٹ میں ذہین تو ہے لیکن کیا وہ عملی زندگی میں بھی ایک ذہین شخص ہے یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے ہمیں آلٹرنیٹ فارمولیشنس کو بھی استعمال کرنا چاہیے اسی قسم کی کچھ اور چیزوں کے بارے ہم بات کریں گے اور اس دفعہ ہم بات کریں گے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور پرسنالٹی کی میجرمنٹ کے حوالے سے تب تک کے لیے اللہ حافظ